ایوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم لیکن عائشہ نے کہا السلام علیکم و اللہ وغضب علیکم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ رضی اللہ عنہ نرم خوئی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کر انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہودی کیا کہہ رہے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی اور میری ان کے بدلے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی صحیح بخاری نمبر چھ ہزار چار سو ایک